واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کا انتخاب فرمایا اور کنانا سے قریش کا اور قریش میں سے ہاشم کا اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ یہ حدیث صحیح ہے